بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے اسمان اور زمیں چھ دن میں بنائی پھر عرش پر استواق فرمایا جیسا اس کی شان قلعہ ہے رات دن کو ایک دوسرے سے ڈینگ کتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنا سب اس کے حکم کے دبے ہوئے سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دیا بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا